جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین برابر قائم رہے گا اور اس کے اوپر لڑتی رہے گی ایک جماعت کافروں سے اور مخالفوں سے مسلمانوں کی قیامت ہونے تک صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو تریپن